شعبہ نے عمر بن مرہ سے روایت کی کہا میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا ہمیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نمازوں میں قنوت کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچپن